ہوں ریڈیو لیڈز کا اور آپ سب سننے والوں کا رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے میں الحمد چند سالوں سے آپ کے ساتھ اس ریڈیو کے ذریعے ملاقات ہو جاتی ہے اور دین کا پیغام آپ تک ریڈیو کے ذریعے پہنچانے کا موقع ملتا ہے مسلمانوں نے برطانیہ میں ریڈیو اور کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا ہے میں اسے مسلمانوں کے لیے بہت ہی مفید سمجھتا ہوں گھر گھر دین کا پیغام پہنچانے کا یہ مؤثر ذریعہ ہے امید ہے کہ آپ اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ ساتھ ریڈیو رمضان کے پروگرام کو اور نشریات کو پوری توجہ سے سن رہے ہوں گے اور اس ایک ماہ میں آپ کی معلومات میں اور دین کے سمجھنے میں بہت مفید اضافہ ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور اسے مبارک اور قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ بے شمار اور انگنت ہیں ساری زندگی اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار اور گننا چاہیں تو ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے برتا نعمت اللہ تحسوہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میری نعمتیں تم گن نہیں سکتے بلکہ یہ فرمایا ایک نعمت کو بھی تم نہیں گن سکتے بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نعمت کا شمار کرنا کیا مشکل ہے یہاں اللہ نے جمع کی بجائے مفرت سیگا بولا یعنی ایک نعمت کا کہا تو اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں جو تمہیں ایک نعمت نظر آتی ہے وہ در حقیقت ایک نہیں ہے بلکہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کے پس پردہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں بظاہر یہ کھانا ایک نعمت نظر آتا ہے لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے بھی نعمتوں کا ایک بہت بڑا تسلسل ہے یہ جو ہم نے اناج کھایا ہے یہ کیسے اس کا دانا کھیت میں ڈالا گیا کس نے پھر اس کو پانی دیا پھر کیسے یہ اس سے بڑا ہوا پھر اس کو کاٹا گیا صاف کیا گیا مارکیٹ میں لایا گیا پھر یہ فروخت ہوا ہمیں اللہ نے اتنے پیسے دیے کہ ہم نے اس کو خریدا اور اس کے بعد لا کر اس کو پکانے کے لیے تیار کیا گیا تو آپ دیکھیں تو ہر نعمت کے اندر بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ہماری ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اس وقت آسمان پر جتنے بھی چمکنے والے ستارے ہیں ان کو گنا نہیں جا سکتا زمین میں جو دریا اور سمندر ہیں ان کے پانی کے قطرات کو کو نہیں گنا جا سکتا زمین پر اگنے والے درختوں اور ان کے پتوں کو ٹہنیوں کو نہیں گنا جا سکتا اسی طرح زمین کے ذرات کو نہیں گنا جا سکتا لیکن یہ تو ممکن ہے کہ شاید انسان اتنا ترقی کر جائے کہ وہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو گن لے وہ زمین کے ذرات کو شمار کر لے وہ زمین پر اگنے والے درختوں کے پتوں اور ٹہنیوں کا حساب کر لے اور وہ پانی کے سمندر اور دریا کے قطرات کا بھی اندازہ کر لے کہ کتنا پانی اس وقت دنیا میں بہ رہا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ انسان اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کو شمار کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں ان میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں جن کو کانوں سے ہم سنتے ہیں جو زبان سے ہم چکھتے ہیں جن کا اندازہ ہمیں کسی نہ کسی وقت ہوتا ہے اور بہت سی اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی ہم کانوں سے سنتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا دھیان بھی ان کی طرف نہیں جاتا اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت عقل کی نعمت ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کو سب سے زیادہ عطا کی ہے ہر مخلوق میں اللہ نے شعور رکھا ہے فہم اور سمجھ رکھی ہے لیکن انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ سمجھ اور سب سے زیادہ عقل کی نعمت اور دولت عطا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ان کی خدمت میں آئے اور اللہ تعالی کی طرف سے تین چیزیں مختلف شکلوں میں لے کر آئے ان میں ایک عقل تھا دوسرا علم تھا اور تیسرا دین تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے رب العالمین نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے یہ تین چیزیں دے کر ان میں سے آپ ایک کا انتخاب کر لیں ایک کو اپنے لیے سلیکٹ کر لیں نہ آپ کو تینوں ملیں گی نہ دو دی جائیں گی بلکہ ایک ان میں سے آپ اپنے لیے چن لیں حضرت آدم علیہ السلام اب اس تزبزم میں مبتلا ہیں کون سی چیز چھوڑی جائے کون سی لی جائے کیونکہ بظاہر تینوں ایسی چیزیں ہیں جو رکھنے کے اور لینے کے قابل ہیں دین کی بھی ضرورت ہے علم کی بھی ضرورت ہے اور عقل کی بھی ضرورت ہے لیکن اللہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ کو ان تین میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان تین میں سے اگر ایک کا انتخاب کرنا ہے تو پھر میں عقل کا انتخاب کرتا ہوں مجھے عقل دے دی جائے چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس انتخاب کے بعد عقل کو ان کے حوالے کیا دین اور علم سے یہ کہا جو ایک شکل میں تھی کہ تم واپس چلے جاؤ تمہیں آدم علیہ السلام نے قبول نہیں کیا مسترد اور ریجیکٹ کر دیا ہے دونوں بولے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے اس لیے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں ہم ساتھ رہیں گے کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جہالت اچھی چیز نہیں علم اچھی چیز ہے عقل کہتی ہے کہ بے دینی اچھی نہیں دین اچھا ہے تو علم اور دین بھی ساتھ ہی رہے اور یہ بھی مل گئے اس وجہ سے کہ عقل ملی معلوم ہوا کہ عقل اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو انتخاب کرنے کی وجہ سے اللہ نے علم بھی دے دے دیا دیا اور دین بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ بتاؤ کہ قبر میں جب تم جاؤ گے اور منکر نکیر تم سے سوال کریں گے من رب کا تمہارا رب کون ہے من نبی کا تمہارا نبی کون ہے اور ما دین کا تمہارا دین کیا ہے تو کیا تم اللہ کی طرف سے جو فرشتے یہ تین سوال کریں گے ان سوالوں کا جواب دے لو گے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پہلے بتا دیجئے کہ قبر میں جانے کے بعد ہماری عقل باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ عقل باقی رہے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس عقل میں اور اضافہ کر دے گا اس کے نور کو بڑھا دے گا دنیا کی جو چیزیں انسانی عقل کو خراب کرتی ہیں متاثر کرتی ہیں انسان ان سے محفوظ ہو جائے گا اور جب قبر میں پہنچے گا تو عقل باقی بھی رہے گی بلکہ اس عقل میں اضافہ ہو جائے گا اس کی سمجھ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ اگر قبر میں جانے کے بعد عقل میں باقی رہنا ہے تو پھر فرشتوں کے تین سوال نہیں بلکہ جتنے بھی وہ سوال دیں گے میں انشاءاللہ اللہ بڑے اطمینان کے ساتھ بغیر گھبراہٹ کے ان سب سوالوں کا جواب دے لوں گا اس لیے کہ میں نے اللہ کو مانا آپ کو پیغمبر مانا اور میں نے اسلام کو سچا دین مانا آپ کے فرمانے پر بھی اور میری عقل نے بھی کہا کہ اللہ ایک ہے میری عقل نے بھی کہا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں اور میری عقل نے بھی مجھے کہا کہ یہ دین اسلام یہ سچا دین ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے میں انشاءاللہ تمام باتوں کا جواب اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کے ذریعے دے لوں گا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑی نیک خاتون گزری ہیں اللہ والی گزری ہیں اور اتنی اللہ کی نیک اور پاک باز یہ عورت تھی کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دو رکعت نفل میں پورا قرآن کریم ختم کر لیا کرتی تھی قرآن کریم کی تلاوت ان کی زندگی کا مشغلہ اور محبوب تھا رابعہ بشریہ رحمت اللہ علیہ خواب کے اندر ایک عورت کو وفات کے بعد ملی تو انہوں نے پوچھا رابعہ یہ بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیسے ہوا اور کیسے تمہاری زندگی اور کے بعد تمہارے لیے حالات قبر میں کیسے پیش آئے اور فرشتوں نے جو سوال کیے تم نے ان کا جواب دیا تو حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو خواب میں بتایا کہ جب مجھے دفن کر کے لوگ چلے گئے اور فرشتے آئے قبر میں اور پہلا سوال یہ کیا من رب کی تمہارا رب کون ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھ سے میرے رب کے بارے میں معلوم کرتے ہو اور سوال کرتے اور پوچھتے ہو وہ میرا رب جس کو میں نے ساری زندگی یاد رکھا صبح و شام لیل و نہار ڈے اینڈ نائٹ یاد رکھا جس کو بچپن میں جوانی میں آخر عمر میں میں نے یاد رکھا کبھی میں نے اس کو بھلایا نہیں اور میں اس کو مناتی رہی عبادت کرتی رہی اس کے احکام پر چلتی رہی کیا یہاں قبر میں جہاں تنہائی ہے جہاں اندھیرا ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے اور زیر زمین زمین میں ہوں یہاں آ کر میں اپنے رب کو بھول جاؤں گی جو تم مجھ سے پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے تم آسمانوں سے یہاں تک آئے ہو تم بتاؤ کہ تم اپنے رب کو جانتے ہو تمہارا رب کون ہے تم کہیں اپنے رب کو بھول تو نہیں گئے حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علی اپنے ملفوظات میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب کہ مجھے اپنا رب یاد ہے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کے ذریعے دیا واقعتا میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں غور کرو کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں یہ عقل کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ عقل کی نعمت نہ ہوتی تو کیا کوئی ہم سے سلام کرتا کوئی ہم سے کلام کرتا کوئی ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا کوئی ہمیں اپنے گھر میں بلاتا کوئی ہم سے سلام اور مسافر کرتا کوئی ہمیں دعوت دیتا یا ہماری دعوت قبول کرتا قطان نہ کرتا کوئی ہمارے قریب نہ آتا لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے اس سے کیا بات کرنی ہے یہ عقل اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ اگر یہ عقل نہ ہوتی تو آج ہم جو کاروبار کر رہے ہیں جو پیسہ اور دولت کما رہے ہیں جو راحتیں ہمیں حاصل ہیں یہ ہمیں حاصل نہ ہوتی آج دنیا میں جتنی ترقی ہے ہوائی جہاز ہیں ریڈیو ہے ٹی وی ہے کمپیوٹر ہے انٹرنیٹ ہے اور یہ بڑی بڑی شاہراہیں ہیں فیکٹریاں اور کارخانے ہیں یہ عمدہ اور لباس ہیں یہ تمام کے تمام اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کا کرشمہ اور اس کی پیداوار ہے کہ انسان کو اللہ نے دماغ دیا عقل دی اور وہ اپنی اس عقل کو استعمال میں لایا اور یہ تمام چیزیں انسان کی راحت کی وجود میں آئیں اور انسان نے ترقی کی دیکھیے اگر یہ عقل کی نعمت نہ ہوتی تو ہمیں اللہ کی پہچان نہ ہوتی ہمیں نبیوں کی معرفت نہ ہوتی ہمیں اللہ کی کتابوں میں کیا ہے پتہ نہ چلتا ہمیں سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شخصیت اور پیغام کا پتہ نہ چلتا یہ اللہ نے عقل دی تھی تبھی تو ہم نے حق کو سمجھا اسلام کو سمجھا اور دین کو سمجھا قرآن کا پتہ چلا ہمیں نبیوں اور پیغمبروں کا پتہ چلا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم ہوا یہ اللہ کی نعمت عقل کے برکت سے ہے اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی ہمارے مطالبے اور ڈیمانڈ کے اور معاوضے کے عطا کی ہے دنیا میں ہر سامان ملتا ہے ہر چیز تقریباً ملتی ہے اس کے مخصوص بازار ہوتے ہیں مارکیٹیں ہوتی ہیں شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی آج تک ایسی مارکیٹ آپ نے نہ سنی اور دیکھی ہوگی جہاں عقل ملتی ہو جہاں عقل تیار ہوتی ہو کہیں کپڑا تیار ہوتا ہے کہیں لوہا تیار ہوتا ہے اور کہیں دوسرا سامان انسان کی ضروریات کا تیار ہوتا ہے مگر کوئی ایسی فیکٹری اور کارخانہ پوری دنیا میں نہیں ہے کہ جہاں عقل تیار ہوتی ہو کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے یا کم ہے تو وہ وہاں جا کر وہاں سے لے لے معلوم ہوا کہ یہ خالص اللہ کا عطیہ ہے اور اللہ کا انعام ہے اور یہ عقل اللہ نے انسان کو اس لیے دی ہے تاکہ یہ عقل انسان کی رہنمائی کرے اب عقل کی دو قسمیں ہیں ایک عقل اچھی اور ایک بری یہ یہ عقل اللہ نے فرشتوں کو بھی دی اور شیطان کو بھی دی شیطان کی عقل غلط تھی اس نے یہ کہا کہ اے اللہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں یہ مٹی سے پیدا ہوئے اور میں آگ سے پیدا ہوا آگ روشن ہوتی ہے اوپر جاتی ہے اور مٹی تو پاؤں میں روندی جاتی ہے یہ جس چیز سے پیدا ہوئے اس کا مرتبہ کم ہے اور میں جس چیز سے پیدا ہوا اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے چنانچہ شیطان نے اللہ کی نعمت عقل کا غلط استعمال کیا اور نافرمانی کی اس بنا پر وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا وہ ملعون ہو گیا اور شیطان قرار پایا جبکہ فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آدم علی سلام تو مٹی سے پیدا ہوئے اور ہم تیرے نور سے پیدا ہوئے اور نور کا درجہ تو نار اور آگ سے بھی اور مٹی سے بھی بلند ہے بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سجدہ بظاہر تو حضرت آدم علی سلام کو ہے مگر حقیقت میں یہ اللہ کے حکم کو سجدہ ہے ان کی عقل نے ان کی رہنمائی یہ کی کہ یہ اللہ کے حکم کو سجدہ ہے اور جب ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ کا جو بھی حکم ہوگا وہ ہمیں ماننا ہے جب پیدا اس نے کیا مالک وہ ہمارا ہے خالق وہ ہمارا ہے تو ہم نے تو اس کے حکم پر چلنا ہے حضور علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور فرمایا اکبر میری طرح منہ کر کے کھڑی ہو جا وہ کھڑی ہو گئی پھر اللہ نے فرمایا ادبیر میری طرح پشت کر کے کھڑی ہو جا وہ پشت کر کے کھڑی ہو گئی پھر اللہ نے اعلان کیا کہ عقل میں نے تجھ سے زیادہ بہتر چیز پیدا نہیں کی ہے تیرے ذریعے میں لوگوں کو ثواب بھی دوں گا اور تیرے ذریعے میں لوگوں کو عذاب اور سزا بھی دوں گا جو تجھے صحیح استعمال کرے گا اس کو میں ثواب دوں گا اور جو تجھے غلط استعمال کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا گناہ کے راستے پر بھی انسانی عقل اس کو لے جاتی ہے اور نیکی کے راستے پر بھی انسان کو اس کی عقل لگا دیتی ہے عقل کہتی ہے یہ گناہ کر لو اس میں مزہ ہے یہ گناہ کر لو اس کے اندر تمہیں پیسہ مل جائے گا چوری کر لو ڈاکہ ڈال لو بغیر محنت کے تمہیں اتنا پیسہ مل جائے گا اور یہی عقل کہتی ہے کہ نہ یہ نہ کرنا کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور یہ حرام کا پیسہ ہے تمہارے کام نہیں آئے گا کسی اور جگہ پر لگ جائے گا تو عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس عقل کو ایک طرح کی روشنی بنا کر دیا ہے اور انسانی دماغ میں اس کو فٹ کیا ہے لیکن یہ عقل بہت سی جگہوں پر جا کے دھوکہ بھی کھاتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا شیطان کی عقل نے دھوکہ کھایا اور انسان بہت سی جگہ عقل کے کہنے پر غلط کام بھی کرتا ہے اللہ نے عقل سے پھر اوپر چیز ایک اتاری کہ جو عقل کو بھی سیدھے راستے پر رکھے اور اس کی رہنمائی کرے اور وہ اللہ نے آسمان سے وہی کو اتارا کتابوں کو بھیجا اور نبی اور پیغمبروں کو بھیجا پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد کتابوں کو اتارنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ وہ انسان کی عقلوں کی رہنمائی کریں عقل جہاں غلطی کھائے یہ اللہ کی وہی اور قرآن اور کتاب اور نبی بتا دے کہ یہ بات تم نے غلط سوچی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ کام تمہیں کرنا ہے تمہارا فائدہ ہے یہ کام تمہیں نہیں کرنا کیونکہ اس کے کرنے میں تمہارا نقصان ہے تو اللہ نے کتنا کرم کیا پہلے کرم یہ کیا کہ عقل کی نعمت دی پھر کرم والا کرم یہ کیا کہ اللہ نے وہی دی اس عقل کی رہنمائی کے لیے بھی فرشت نبیوں کو بھیجا اور کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا دیکھیے دنیا میں انسان کو دو روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک اس کی آنکھ میں روشنی ہو دوسرا باہر ٹیوب لائٹ کی یا سورج کی چاند کی روشنی ہو اگر سورج نکلا ہوا ہو یا ٹیوب لائٹ چل رہی ہو لیکن انسان نابینا ہو تو اس کو نظر نہیں آتا سورج کی روشنی اور بلب کی روشنی اس کو فائدہ نہیں دیتی اور اگر انسان آنکھوں والا ہو آنکھیں اس کی کھلی ہو لیکن بلب نہ ہو لائٹ چلی جائے سورج نہ ہو تو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا معلوم ہوا دو روشنیاں چاہیے ایک انسان کے اپنے وجود کے اندر جو اس کے چہرے میں اللہ نے لگائی آنکھ کی اور دوسری جو اللہ نے باہر رکھی سورج کی جس طرح انسان کو دنیا کے کاموں کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے اسی طرح سامعین خواتین و حضرات یاد رکھیے کہ اللہ نے دین کے سمجھنے کے لیے بھی دو روشنیاں انسان کو دی ہیں ایک اس کے دماغ میں فٹ کی ہے اس کا نام عقل ہے اور دوسرا اللہ نے باہر روشنی رکھی ہے وہ نبی اور پیغمبر کی تعلیمات اور اللہ کی کتابوں اور وہی کی تعلیمات اور روشنیاں ہیں ایک روشنی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے اور دوسری روشنی سے یہ فائدہ اٹھائے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا اللہ نے جو فرمایا اس سے فائدہ حاصل کرے اس تمہید کے بعد مجھے یہ بات عرض کرنا ہے کہ بہت سے انسانی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں اس کی عقل اور آن کے رسول اللہ کی حدیث کے دین کے اور شریعت کے احکام کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہوتی ہے وہاں دو طریقے ہیں ایک یہ کہ جو دین کی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے ہم اس کو مانے ہی نہ اور دوسری یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہماری سمجھ چھوٹے درجے کی ہے اللہ کا حکم اونچے درجے کا ہے کیونکہ وہی کا درجہ عقل سے زیادہ ہوا کرتا ہے اللہ کی کتاب کا درجہ ہماری عقل سے بھی زیادہ ہے اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں دنیا کی بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی اگر دین کی سمجھ نہیں آئی تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے ہمیں ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے میں مثال یہ دیتا ہوں جیسے یہی روزہ ہے ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ کھانا اور پینا چاہیے بھوکا نہیں مرنا چاہیے پیاسا کیوں رہنا چاہیے اللہ کی نعمتیں فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اللہ کا دین کہتا ہے کہ نہیں رمضان کے مہینے میں دن کے اندر تم نے کھانا نہیں تم نے پینا نہیں تو عقل نے یہ کہا مگر اللہ کا حکم یہ ہے ہم نے یہ کہا کہ عقل کو اس کا ابھی فائدہ سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں تو اللہ کی بات مانی ہے حد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا اپنے جوان اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہمارے نام پہ ذبح کر دو اب دیکھیے عقل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی عقل کہتی ہے بچے کا کیا قصور ہے بچے کا کیا جرم ہے کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح بھی کرتا ہے تم کیوں اس کو ذبح کرنا چاہتے ہو اور اس کا قصور بھی کوئی نہیں ہے ناحک کسی کو مارنا جائز بھی نہیں ہے عقل کہتی ہے بیٹے کو نہ ذبح کرو لیکن اللہ کا حکم یہ کہتا ہے اللہ کی وہی یہ کہتی ہے کہ اے ابراہیم ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں تم اپنی عقل اور خواہش کے اوپر چلتے ہو یا ہمارے حکم پر چلتے ہو اس کی حکمت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے آگے چل کر سمجھ آئے لیکن تمہارا امتحان ہے تم اللہ کے خلیل ہو اللہ کے نبی ہو اللہ کی مخلوق ہے بیٹے کا خیال کرتے ہو یا رب کا خیال کرتے ہو اپنی عقل کی بات مانتے ہو یا ہماری وہی کی بات مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کی بات نہیں مانی اللہ کی وحی کی بات مانی اور حکم مانا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ نے اس جذبے کو اتنا قبول کیا کہ قیامت تک تمام مسلمانوں میں قربانی کی سنت رکھ دی اور بیٹے بھی ذبح نہ ہوئے جنت سے دمبا آ گیا معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اپنی عقل کو اللہ کے تابع کر دے اور حکموں پر چلنے والا ہو تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھر انعامات عطا فرماتے ہیں کہ آج ہم جو درو شریف پڑھتے ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام کا جہاں ذکر کرتے ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں حضرت حاجرہ کا نام آپ سب ہیں ہیں حضرت حاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام مکت المکرمہ میں لائے اللہ کے حکم پر بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے کہا میرے اور میرے بیٹے کا کیا بنے گا آپ ہمیں ایسی جگہ بے آباد جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں زندگی کی ضروریات کا سامان نہیں ہے جہاں پانی تک نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو جانا ہے کہا کس لیے کس کے کہنے پر کہا میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں میرے رب کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ دوں تو جواب میں حضرت حاجرہ نے کہا واقعات اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ ضرور چلے جائیں اس لیے کہ جس اللہ نے آپ کو ہمارے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ خود ہمارا نگہبان ہوگا وہ ہمیں یہاں پر مارے گا نہیں وہ ہماری خود ضروریات کا انتظام کر دے گا دیکھیے ایک عورت کا یقین اور ایمان کتنا ہے اب عقل یہ کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے آباد جگہ پہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں مگر اللہ کا حکم ہے جاؤ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت حاجرہ کی یہ قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی کہ حضرت حاجرہ جو دو صفا اور مروا کے درمیان پھر پانی کی تلاش میں ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد تو اللہ نے قیامت تک جو بھی حج اور عمرہ کریں گے ان کے لیے فرما دیا کہ جب تک تم ہماری ایک نیک عورت حضرت حاضرہ کے دوڑنے کی نقل نہیں اتارو گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا اور تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا کوئی نبی اور پیغمبر بھی آئے گا صحابی بھی ہوگا ولی اللہ اور کتب اور عبدال اور عالم بھی ہوگا جو بھی حج یا عمرہ کرے گا اسے ہماری حاضرہ کی نقل اتارتے ہوئے صفا اور مروا کے درمیان دوڑنا ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں کی جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے اللہ نے زمزم کا کنواں جاری کر دیا جس کنویں کا پانی متبرک اور مقدس ہے اور جس زمزم کے پانی کو پی کر جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے اور آج تک وہ کنواں جاری ہے کبھی بند نہیں ہوا اور پوری دنیا کے لوگ وہاں جا کر اس سے سیراب ہو رہے ہیں میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا ان واقعات سے کہ عقل کو اللہ کے حکم کے اور شریعت کے اور دین کے تابع کر دیا جائے انسانی سمجھ بعض اوقات شریعت کے احکام کی حکمت کو اور راز کو سمجھ نہیں سکتی بس اتنا سوچ لیا کرے کہ اللہ نے جو فرمایا اس میں ہمارا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم پردے کا بھی ہے جو عام طور پر خاص طور سے آج مغرب کی دنیا میں اور یورپ کی دنیا میں رہنے والوں کی سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتا اور خود مسلمان مردوں اور عورتوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پردے کی کیا ضرورت ہے بعض لوگ یہ کہتے ہوئے بھی سنے جاتے ہیں کہ اصل میں پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے چہرے کے پردے کی کیا ضرورت ہے یاد رکھیے بعض یہ کہتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا ہوا کرتا ہے دل میں پردہ ہونا چاہیے یاد رکھیے یہ تمام باتیں غلط ہیں یہ تمام شریعت کے اور حکم اللہ کے منشا کے خلاف ہیں پردے کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمام مردوں کو اور تمام عورتوں کو ماننا اور قبول کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں یا نبی کلی ازوادی کا وبا ناتی کا اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں اپنی بیٹیوں کو فرما دیں ونی سا تمام مومن عورتوں کو فرما دیں جلابی یدنی جلا بی اپنے چہروں پر پردہ کریں نقاب ڈالیں دوپٹہ ڈالیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہم سب کی ماں ہیں اور وہ پوری امت کی ماں ہیں حضرت تعالیٰ القبر حضور کی بیوی ہیں ہماری ماں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زوجہ متحرہ ہیں اور ہماری ماں ہے ایک ہماری ماں وہ ہے جس نے ہمیں جنم دیا اور ہم پیدا ہوئے اس سے اور ہماری ایک وہ ماں ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضور علیہ السلام کی تمام تمام بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں خود قرآن کہتا ہے وہ ازواج ہو امہات ہوں حضور کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں لیکن وہ ماں عام طور پہ آپ دیکھیے ماں سے تو پردہ ہی نہیں ہے شریعت میں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت قبرا رضی اللہ تعالیٰ اور باقی تمام حضور کی ازواج متحرات یہ حکمن شریعت کے حکم کے اعتبار سے ہماری ماں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اگرچہ ماں کے درجے پر ہے اور ان کے بارے میں کوئی غلط خیال سے دیکھے یا سوچے یہ تصور ہی نہیں یہ تو عفت اور عصمت اور پاک دامنی کے بڑے اونچے مقام پر ہے فرشتوں کی پاک دامنی اور عفت کا بھی ان کے آگے ختم ہو جاتی ہے ان کی عصمت اور پاک دامنی کے آگے اللہ کے فرشتوں کا بھی سر جھک جاتا ہے لیکن چونکہ یہ حکمن ماں ہے حقیقت ماں تو وہی ہے جس سے انسان پیدا ہوا تو فرما ان کو آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ یہ پردہ کریں لوگ ان سے پردہ کریں اور اگر کوئی آ کے ان سے بات کرے تو پردے میں کرے حتاشد اللہ تعالیٰ نہ آدھا علم اللہ نے ان کو عطا کیا اور ان کے پاس مرد صحابہ دین پوچھنے آتے مسائل معلوم کرنے آتے لیکن وہ پردے کے اندر پوچھتے اور سوالات کرتے آمنے سامنے نہ کرتے اسی طرح حضور کی بیٹیاں ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہمارے لیے عزت کی جگہ پر ہیں تمام بیٹیاں ان بیٹیوں کی عفت پر قربان کی جا سکتی ہیں لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ پردہ کریں اور عام عورتوں کو بھی فرما دیں قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا میں جب مومن مردوں کو کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور عورتوں کے لیے بھی فرمایا وقل ان عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں آج مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرے عورت کے لیے بھی لازم ہے نگاہ کی حفاظت کرے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے آپ کے پاس آپ کی دو ازواج متحرات بیٹھی ہوئی تھی آپ کی دو بیویاں آپ کے پاس تھیں کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھنے والی دونوں اپنی بیویوں کو فرمایا کہ یہ نابینا صحابی آ رہے ہیں تم جلدی سے پردہ کر لو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوا علیہ سے ہوا آما لا یا رسول اللہ ہم ان سے پردہ کس لیے کریں یہ تو نابینے ہے یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے تو نابینا سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افا ام انتما امیاوانی وہ نابینا ہے مگر تم تو نابینی نہیں ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو جیسے ان کے لیے تم سے پردہ ہے تمہارے لیے بھی ان سے پردہ ہے لہذا اٹھو اور دونوں ان سے پردہ پردہ کرو دیکھیے رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو نابینا مرد اور صحابی سے بھی پردہ کرنے کا حکم فرمایا آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اسلام میں پردے کی کتنی اہمیت ہے آج ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کیا ایسے واقعات نہیں ہوتے کہ والدین کی اجازت کے بغیر بچیاں گھر سے چلی جائیں ان والدین کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے بہت سے آزادانہ فیصلے کریں اور بہت سے گناہ کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اس کے اندر غور کریں تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے احکام کو پسے پش ڈالا اور ہم نے پردے جیسے اہم حکم کو چھوڑا جس کی وجہ سے بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں جو اغوا کے واقعات ہیں گناہ کے واقعات ہیں ان واقعات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اور پیغمبر کے جو احکام تھے ان کو چھوڑ دیا اگر ہمارے ہاں پردہ ہوتا مسلمان گھرانوں میں ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کے ناخوشگوار اور تکلیف دہ واقعات نہ آتے آج بہت سے گھروں کی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر پردے کا اہتمام نہیں ہے پردے کا اہتمام کریں اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے رضا بھی ہے اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہے عورت کی سب سے بڑی دولت اور اس کا زیور حیا ہے اور اس حیا کا اظہار اس کے پردے سے ہوتا ہے میں نے آج یہاں اسلامک سینٹرل لیڈز کے اندر جمعے کے خطاب میں بھی کہا کہ حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ سفید چین اور چمکدار چیز اس کی حیا ہے اور عورت کے لیے سب سے زیادہ قابل مٹھاس چیز جس سے اس کو لذت ایمانی ملتی ہے وہ اس کا پردہ کرنا ہے اور سب سے مشکل کام اس کے لیے اپنے چہرے کو نامحرم کی نگاہ سے بچانا ہے اگر کوئی عورت اس طرح پر کرے گی اللہ اس کو ایمانی مٹھاس عطا کریں گے اس کی حفاظت فرمائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھیں گے اور بہت سے خطرات سے محفوظ رکھیں گے پردہ ہمارے گھروں سے نکلتا گیا جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں بہت سی پریشانیاں آ گئیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام احکام پر عمل کرنے اپنی عقلوں کو اللہ کے احکام کے مطابق اور تابع بنانے اور تمام دین کے احکام بالخصوص پردے پر تمام مردوں کو اور عورتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں درس قرآن درس حدیث انگلش اور اردو میں اصلاحی بیانات اس کے علاوہ اسی ویب سائٹ پر رد قادیانیت رد شیت منکرین حدیث اور شرک و بدعت کے رد میں علماء حق علماء دیوبند کے بیانات بھی سن سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے W W W dot T A U H double S-U-N-N-A-T dot com.